یقین رکھو کہ قیامت کی گھڑی آنے والی ہے میں اس کے وقت کو خفیہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ ملے